چھری چلانی پڑتی ہے قرآن مجید نے حج کی ترغیب دی ہے قرآن مجید نے حج کی فرضیت بیان فرمائی ہے قرآن مجید نے حج کے مناسق اور احکامات سکھائے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو پڑھے تب اسے معلوم ہوگا کہ حج ایک مسلمان کے لیے کس قدر اہم کس قدر ضروری اور کس قدر مفید ہے مگر ایک مسلمان حج پر جائے کیسے اتنا لمبا سفر اتنا زیادہ خرچہ اور اہل و اقارب سے جدائی تب قرآن مجید نے ایک واقعہ سنا کر مسئلہ آسان فرما دیا قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ایک بوڑھے باپ کو اپنے نوجوان بیٹے سے بہت پیار تھا بڑھاپے کی اولاد تھی اور سالہ سال کی دعاؤں کے بعد ملی تھی اور بیٹا بھی ایسا کہ اسے دیکھتے ہی باپ کی آنکھیں اور دل محبت کی ٹھنڈک میں ڈوب جاتے تھے حسین و جمیل نیک و صالح ذہین اور فرما بردار دلکش باصفات اب باپ کو حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا یہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے اس حکم میں کوئی ایک امتحان نہیں تھا بلکہ کئی سخت امتحانات تھے جن میں سب سے مشکل اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تھا باپ اللہ تعالیٰ کا وفادار تھا وفادار لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اور بہت لمبا نہیں سوچتے وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکم آیا ہے بس اسے پورا کرنا ہے اور وہ بس ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس ایک لمحے میں ہم نے مضبوط ہونا ہے پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم نے تو بس اس ایک لمحے میں ثابت قدم رہنا ہے باپ نے بیٹے کو لٹا دیا خود کو ایک لمحے کے لیے تیار کیا اور چھری چلا دی بس دو سیکنڈ کا امتحان چھری چلانے سے پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ آج تک جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا اگر وہ اس لمحہ چھری نہ چلاتے تو سب کچھ چھن جاتا مگر انہوں نے چھری چلا کر اپنے گمان میں اپنا بیٹا ذبح کر دیا تب وہ بیٹا بھی واپس مل گیا اس بیٹے کی نسل میں بھی برکت ہو گئی اور مزید بے شمار نعمتیں بھی جاری ہو گئیں یہی حال ہر مسلمان کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی چھری چلا دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو آگے پیچھے دیکھتا رہتا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا حج کا ارادہ کیا اور زیورات پر چھری چلا دی پلاٹ پر چھری چلا دی انشاءاللہ حج بھی ہو جائے گا اور مال بھی واپس مل جائے گا مگر چھری چلاتے وقت مال واپس ملنے کی نیت نہ ہو بس عشق ہو جنون ہو تڑپ ہو قربانی ہو اور دل کا اخلاص ہو